پہلے ایک ناز شریف کے اشعار میں جائیں گے عارف بلّہ شیخ العرب الجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ شریف جو اشارہ ہے اس کو سندھی میں ترجمہ کر دیا آدھی سندھی آدھی اردو ہے بس مونجو دل میں تو جی محبت جے زندگی مونجو پابند سنت ہو جے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یعنی میرے دل میں اللہ آپ کی محبت ہو اور زندگی میری پابند سننا ماشاء اللہ بس صحیح ہے ترجمہ ہاں، بس مجھو دل میں تو جی محبت ہوجے زندگی میری پابند سنت ہوجے پابند سنت ہو جے مجھو مجھا جدا بھی رہا جدا فضا میرا مجھو تقوا ہمیشہ سلامت ہو جے تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی یعنی میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوا ہمیشہ سلامت ہے تقوا کا پتہ کیسے چلتا ہے جب حسین لڑکی آ جاتی ہے حسین لڑکا چھوٹی چھوٹی گلیاں مٹیاری میں ہم نظر جھکا کے چلیں گے اللہ کا حکم سر یہ افسور ہی نظر جھکا کے چلیں گے تو پھر انسان کا تقوی سلامت رہے گا آنکھیں خراب ہوگی شرم گاہ کی حفاظت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وہ بولتے ہیں آپ ڈائریکٹ پی ایچ ڈی کا مضمون بیان کر دیتے آپ ڈائریکٹ جو ہے انٹر کا مضمون بیان کر دیں گے تو ہم کے جی میں کے جی میں کیوں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے ہمیں تو پی ایچ ڈی کا ہی مضمون کرنا چاہیے ہم خوش ایمان پہ کیوں راضی رہتے ہیں اعلیٰ درجے کے تخوا پہ راضی رہنا چاہیے دنیا پہ تھوڑی پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ تھوڑی دنیا مل گئی نہیں ایک دکان کے بعد دوسری دکان بھی چاہیے ایک گھر بنا لیے دوسرا گھر بھی چاہیے اور ایک تھوڑے پچاس ہزار پہ راضی نہیں ایک لاکھ چاہیے پھر ایک کروڑ چاہیے دس کروڑ چاہیے تو اللہ کے تھوڑے سے دین پہ کیوں راضی ہو رہے تھے آگے بڑھنا چاہیے انسان ماشاء اللہ کیونکہ بد نظری جو ہے یہ گناہ ہے اللہ کی نافرمانی ہے ابھی ہم لوگ آ رہے تھے کتنی عورتیں گزر رہی تھیں مگر جو اللہ کا عاشق ہوگا عورتوں کو دیکھے گا نہیں نظر جھکا کے گزر جائے گا ان کے جسم سے بھی ٹچ نہیں ہوگا بتائیے کوئی کتا گزر ہوتا ہے دل چاہتا ہے کتے سے جو ہے وہ ٹچ ہو جائے انسان تو اللہ کی بندی ہیں ہم ان کو اپنی نظریں جھکا کے چلیں گے ہم لوگ ان سے اپنے جسم کو کیوں ٹچ کریں گے ہمیں حافظ عتیق آ رہے تو وہ ہے نا شیر ہم مدین کی گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے ایسے ہی ہم مٹیاری کی گلیوں میں بھٹک جائیں گے اتنی ساری گلیاں پتہ نہیں چلتا اتنی دور گاڑی کھڑی کروا دی اب وہاں کے چل کے آنا پڑا صبح کی ہوا لاکھ روپے کی دوا ہے ہے صبح کی ہوا تو آج کل ہوا چل رہی ہے اتنی ٹھنڈی ہوا بہرحال احمد تو پہلے اشعار سنا رہا تھا میں جزا بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے آگے فرما رہے ہیں کہ سامنے قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے سامنے خوف قیامت ہوگا فیس بک پہ کوئی ننگی تصویر نہیں دیکھے گا یوٹیوب پہ کوئی گندی حرکت نہیں کرے گا کوئی نہیں دیکھ رہا ارے اللہ تو دیکھ رہا ہے کونو مہا صادقین کا حکم حضرت فرماتے ہیں میرے مرشد موجودہ مرشد خود بے زمانہ اختر ثانی حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب رہن کا تمہ لیا کہ سوشل میڈیا کے ساتھ رہنے کا حکم نہیں ہے کہ فیس بک کے ساتھ رہیں ٹی وی کے ساتھ یوٹیوب کے ساتھ کونو مہا صادقین سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم اپنے تقوا میں جلوت اور خلوت یعنی when they are alone and when they are in the bazaar when they are in their family family میں ہوں بازار میں ہوں اکیلے ہوں ہر وقت وہ اللہ کو راضی رکھتے ہیں کسی بھی ماحول میں رہتے ہیں ماحول پہ پڑھتے ہیں لاہور اور ہمت کر کے تقوا سے رہتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ مٹیاری کا ماحول ایسا ہے تو میں کیسے یہ ٹوپی پہن لوں میں کیسے یہ کرتا پہن لوں شرماتے تھوڑی ہیں ہو لیے کتاب اللباس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے اتنے بڑے فتح جات لکھنے والے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ والوں کی ٹوپی کی نقل کرنا ان کے لباس کی نقل کرنا اور ان کے طور طریقے کی نقل کرنا عین سنت کی نقل کرنا ہے یہ مذاق اڑانے کی کیا بات ہے اس میں لوگ کرکٹ پلیئرس کی نقل کرتے ہیں تو لوگ کس کس کی نقل کرتے ہیں ہم اللہ والوں کی نقل کر رہے ہیں تو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اڑانے دیجیے ہم سچے لوگوں کی نقل کر رہے ہیں جو جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو یعنی ہر بات میں سچے ہیں فیملی کے ساتھ سچے ہیں اکیلے سچے ہیں ہسپتال میں دیکھا یونیورسٹی میں کالج میں دفتروں میں یہ جو سچے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ہر جگہ اللہ والے رہتے ہیں ہمارے شیخ کا ایئرپورٹ پر ہوا رہا حضرت شیخ ہمارے حضرت شاہ فیروز محمد کا تو عالیہ اس وقت کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں ماشاء اللہ زندہ ولیوں سے فیض ہوتا ہے جو دنیا میں چلے آتے ہیں ان سے بھی فیض ہوتا ہے ان کی کتابوں سے فیض ہوتا ہے اور جو زندہ ولی ہوتے ہیں ان سے فیض ہوتا ہے ان سے ہم اس میں اپنی اصلاح کروا سکتے ہیں قبر میں جا کے کسی کو بتائیں گے ہم کسی اللہ والے کو کہ میں بد نظری کرتا ہوں شیخ ادالقا جیلانی صاحب میں بد نظری کرتا ہوں کیسے اصلاح ہوگی وہ بہت بڑے پیر صاحب ہیں بڑے پیر صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں ایما جو سلامت بلب گور برے شہباز یہ والا دروازہ بند کر دیا کیونکہ یہاں سے خواتین گزریں گی نظر پڑ سکتی ہے جزاک اللہ جتنا ہمارے اختیار میں ہم کر لیں یہ یہ انسان کے اختیار میں تو جتنا ہے ہاں، یہ والا دروازہ صحیح ہے جزاک اللہ اللہ فص ورا یہ حجاب صحابہ کرام سے جب بات کرنی ہو تو حکم ہو رہا ہے کہ پردے کے پیچھے سے بات کرو یعنی بیچ میں پردہ ہو اور فلا کا خدا انا بالقول اپنی نرم آواز سے بات مت کرو فیت ماں الدیف قلبی مرض جن کے دل میں مرض ہے ان کی آواز سے بھی جو ہے حرام مزہ لے لیں گے قرآن شیف کی آیت آ رہی ہے یہ عورتوں کا حکم ہے کہ نرم آواز سے بات مت کریں بھاری آواز کر کے بات کریں ایک صاحب نے میرے بیان پہ اعتراض کیا ہر جگہ مجھے بتانا ہے کہ آپ کو تو ایک ہی مضمون آتا ہے بس بد نظری پہ موبائل پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ گانوں پہ اور بس ایک ہی مضمون آتا ہے کوئی مضمون ہی نہیں آتا تو بھائی جو کینسر پھیلا ہوگا <laughs> کینسر کا علاج کیا جائے گا نا کیا آپ بتائیں ہم لوگ ان سے بچتے ہیں پہلا سوال ہی ہے کیا ہمارے موبائل پاک ہیں گندگیوں سے کتنے لوگ داڑھی والے ٹوپی والے دین دار عورتیں بیچاری وہ اس موبائل کے چکر میں کتنے مبتلا ہو کے تباہ ہو رہی ہیں گھر ہے تباہ ہو رہے ہیں ہمارے دیندار گھرانے تباہ ہو رہے ہیں تباہ ہو رہے ہیں جو دین کے شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں جو دین کے شعبوں سے تعلق نہیں ہے ان کا تو حال ہی کیا بتائیں اس وہ سمجھتے ہیں ہم لوگ آزاد ہیں ہم آزاد نہیں ہیں ہم کلمے کے اس میں قید ہیں لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ ہم نے پڑھا ہوا ہے اور دین پہ چلنا مشکل ہے پورے دین پہ چلنا مشکل ہے اس لیے اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہے سچوں کے ساتھ رہ پڑو ان سے ہمت مل جاتی ہے پرانے گھوڑوں کو نئے گھوڑوں میں چھوڑ دیا ہے تو نئے گھوڑے کو پرانے گھوڑوں میں چھوڑ دیا ہے تو ویسے ہی ٹک ٹک ٹک چلنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ نے ہم حکم دیا سچوں کے ساتھ رہے انسان جو اپنے تقوی میں سچے ہیں جنہوں ان کی صحبت اٹھائی اور جو فیض یافتہ ہیں یعنی ان کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں ان کے ساتھ رہیں گے تو ہمیں بھی ہمت مل جائے گی کہ جب یہ اس معاشرے میں رہ کے یہ اس خاندان میں رہ کے یہ لوگ دین پہ چلتے ہیں تو ہم کیوں نہیں چل سکتے مستورات رہی ہیں جی، جی۔ کس موبائل سے اس والے ماشاء اللہ بہت اللہ آپ کو جدایا کر دیں مٹیاری میں ہم لوگ کب سے آ رہے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا ماشاء اللہ یہاں پہ آگ لگ گئی ہر مسجدوں میں کتابیں لگی ہیں اور ماشاء اللہ لوگوں میں انقلاب آ رہے ہیں لوگ ہمارے شیخ سے ملنے آ رہے ہیں ماشاء اللہ پتا چل رہا ہے کہ دین وہاں کی دین قیامت تک زندہ رہے گا دین ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین مٹ جائے ایک جماعت ایسی رہے گی حق پر چلنے والی وہی چودہ سو سال پرانے والے دین پہ چلے گی کہ نئے دین پہ نہیں چلے گی داڑھی کاٹ لی بھائی ٹخنے چھپا لو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹی وی گھر میں لگوا لو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیوں مسئلہ نہیں ہے اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے اللہ کو جو ناراض کرے گا قرآن شریف کی کھلی ہوئی آ رہا ہے سن رہے ہیں آپ لوگ یا سو رہے ہیں ومن ذکری فائن لہو معیشت زن کا غن کا ومن عن ذکری فائن معیشت غن کا جو میری یاد سے اعراض کرے گا اس کی زندگی بھی نہیں فرمایا اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی اس کو چین اور سکون نہیں مل سکتا جو اللہ کو ناراض کرتا ہے چاہے ایک سیکنڈ کے بھی لئے ناراض کرتا ہے نہ ہو سکتا ہے کلو بنی آدم خطاؤں سارے بنی آدم سب خطا کار ہیں وہ خیر الخطین طوابون بہترین خطا کار وہ جو توبہ کر لیتے اللہ سے معافی مانگ لیتے تو ابھی تو یہ شعر چلنا ہے پھر خطبہ پڑ جائے گا پھر بیان شروع ہوگا ابھی بیان شروع نہیں ہوا ہے <laughs> خطبہ بھی نہیں ہوا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ <clears throat> فرما رہے ہیں کہ سامنے قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے ایسا خوف قیامت ہو کہ اللہ کے سامنے مجھے حاضری دینی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھانا ہے تو خوش ہوں گے اس چہرے سے جس حالت میں موت آئے گی تو شروع تو شرون کما یا متون یا تموتون یعنی جیسے تم حشر تمہارا ویسی ہوگا جیسے تمہاری موت آئی او کما قال علیہ السلاۃ والسلام اگر اللہ نہ کرے موبائل کے اوپر موت آئی ٹی وی دیکھتے وقت شادیوں میں ناچتے وقت یا فلم کے سامنے یا گندی فلموں کے سامنے موت آئی تو اسی حالت موت کا کچھ پتہ تھوڑی ہے کسی بھی ٹیٹوا دبا دے گا علیہ اسلام دبائیں گے کون دبائے گا مانا ظاہر میں کون دبائیں گے اسرائیل السلام آپ کو جبیل السلام تو نہیں آتے آپ کے تو وہی اب آنا ختم ہو گئی ہے لوگ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جو ہیں کافر ہیں زندگی ہیں وہ لوگ قادیانی کافر ہیں ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے کافروں سے لین دین تو کر سکتے ہیں قادیانیوں سے نہیں کر سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اب کوئی نبی نہیں آئے گا یہ اپنے ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ ہے اس پہ ہمیں ایمان ہونا چاہیے اس کے بعد جو بھی نبی آئے گا جھوٹا ہے کاذب ہے واجب القتل ہے ایسا شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے ماشاء اللہ تو فرما رہے ہیں کہ آخری ہے روز و شب پل میں کی ہے یہ دعا میرے مولا میری استقامت رہے اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرما جو ٹوٹا پھوٹا چل رہا ہے اللہ میں استقامت دے دے سب اللہ والے یہ دعا کرتے ہیں اللہ میں استقامت عطا فرما یہ بہت بڑی دولت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہ فرماتی تو میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ غالباً کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یہ دعا بہت مانگا کرتے تھے یا مقلب قلوب سب قلبی اللہ دینی یا دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ استقامت ادا کرنا اس کا مطلب ہے دل ٹیڑھا ہو سکتا ہے دل کے اندر اللہ نے ایک چیز رکھی ہے کہ دل جو ہے کیفیت آتی ہے اس کے اندر مگر ہمیں کیفیت پر شریعت کو غالب رکھنا ہے کہ کوئی بھی کیفیت ہو شریعت کو غالب رکھیں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اب صبح کے وقت چھ چالیس پہ ہمارے مسجد میں چھ چالیس پہ نماز ہو رہی ہے چھ پچیس پہ ہو رہی ہے یعنی ساڑھے چھ بجے نماز ہو رہی ہے فجر کی تو سستی آتی ہے جبکہ کہ نماز تو ساڑھے چھ بجے آرام سے اٹھ سکتا ہے انسان اگر بارہ بجے بھی سوئے تو آرام سے چھ بجے اٹھ کے آدھے گھنٹے میں غسل کر کے <laughs> مسجد آ سکتا ہے اگر غسل واجب ہو گیا ہے تو مگر وہ سستی دکھاتا ہے شیطان سستی ڈالتا ہے یار پڑھے رہو کوئی مسئلہ نہیں نماز سزا کر دیں گے سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں گے پھر شیطان منہ میں پیشاب کرے گا پیشاب والی حرکتیں ہوں گی مطلب جانوروں والی حرکتیں ہوں گی صبح ہی صبح اگر اللہ کو ناراض کر دیا ہمت کرے الارم لگائے اللہ کو ناراض نہ کرنے کا عہد کر لیں کہ آج کے بعد سے میں فجر کی نماز نہیں چھوڑوں گا مسجد میں جماعت سے آگے بڑھوں گا ورک راکین سمجھ رہے ہیں رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ اس سے جماعت کا وجوہ اس سے ملتا ہے یہ اللہ اس میں حضرت والا میرے شیخ عارف بلّہ شیخ الجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس سے جو ہے ایک عجیب بات سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ اکیلے نماز پڑھو عاشقوں میں رہو <laughs> جب مسجد میں آئیں گے تو عاشقوں سے ملاقات ہوگی نا داڑھی والوں سے تبلیغی بھائیوں سے علماء سے نیک لوگوں سے اللہ والوں سے کوئی بستی میں اللہ والا آیا ہوا ہے ایک دم دیکھا وہ فجر میں اللہ والے آئے حضرت فیروز احمد صاحب کا تم عالیہ تشریف کا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا <laughs> اللہ والوں سے ہو گئی ملاقات پھر بہت سے لوگ کسی بھی شیخ سے مولانا حبیب الرحمان صاحب ہیں اور تشریف لائے ہوئے تھے اور بھی اکابرین ہے ماشاء اللہ ہے نا تو سب اللہ والے ہمارے سر کے تاج جتنے بھی اللہ والے ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں یہ اکابرین ہیں یہ اللہ والے ہیں ہم تو حضرت ماتم طالب علموں کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے طالب علم کے نیچے پیروں کے پیروں کے نیچے وہ فرشتے پر بچھاتے ہیں ایسے مبارک ہوتے ہیں اور جو علماء ہوتے ہیں سبحان اللہ ان کی قلم جو سیاہی ہوتی ہے وہ قیامت شہیدوں کے خون کے برابر وزن کی جائے صرف سیاہی ان کی جو جس سے وہ انک سے لکھتے ہیں ماشاء اللہ تو اللہ مجھے استقامت ادا فرما اللہ ہم سب کو استقامت دے یہ دعا پڑھ لیجیے یا مقلب القلوب یا ثبت قلبی یعنی ثابت قدم رکھیے ثبت قلبی میرے دل کو اعلیٰ دینی یعنی میرے دل کو دین پر استقامت ادا فرما یہ صبح شام صرف تین دفعہ پڑھ لیں یا مقلب القلوب پڑھ لیجیے ثبت قلبی اعلیٰ دینی اللہ میرے دل کو دین پر استقامت ادا فرما چھوٹی سی دعا ہے کوئی لمبا چوڑا تو نہیں کہ ایک کروڑ دفعہ پڑھنا پڑے گا حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کالی کرنے والے پتا تھا کہ وقت آئے گا کہ لوگ چکر آتے رہیں گے لوگ کمزور ہو جائیں گے ڈرپے لگنی پڑیں گے خون چڑھوانا پڑے گا <laughs> اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین جو ہے قیامت تک کے لیے آئے چھوٹے چھوٹے وظیفے بتائے ہم نے خود ہی بڑے بنا لیے کہ ایک لاکھ دفعہ پڑھو سوا لاکھ وہ چند وظیفے ہیں مگر اکثر وظیفے کم ہیں کم ہی بتائیں کالی کملی والے صبح و شام تینوں کل جو پڑھ لے گا کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اور ایک صبح ہی کل میرے پاس ایک فون آیا صاحب کا کہ مجھے فلاں عامل کا نمبر بتا دیں میں نے کہا میرے پاس کوئی عاملوں کا نمبر تھوڑی ہوتا ہے ہمارے پاس کامل کا نمبر ہوتا ہے شیخ کامل جو نرس کی اصلاح کرواتے ہیں ماشاء اللہ جو انسان گنا کرتا ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے ایمان کمزور ہو کے آپ جو بھی داڑھی والا ملتا ہے جو بھی عامل کے ایڈریس لکھا ہوا لیا وہاں چلا گیا بھائی میرا یہ مسئلہ ہے سارے مسئلے تو اللہ حل کرے گا عامل تھوڑی حل کرے گا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی دو نفل حاجت کی پڑھتے تھے سونا نہیں ہے بھلے آپ نے رات بھر پوسٹر لگایا کوئی بھی کام کیا ہو دین کی بات میں سونا نہیں چاہیے ابھی آپ کی دوسری شادی کی بات کی جائے کیسی آ کے دیکھو ابھی سے مسکراہٹ آ گئی پہلی شادی تو نبھائی نہیں جا رہی دوسری شادی کی مسکراہٹ آ گئی صبر کر لو یہی بیویاں ہماری قیامت کے ہوروں سے زیادہ حسین کر دی تھے ابھی جیسے کالی گلوٹی اللہ نے پلیٹ فارم کی چائے دی اس پہ صبر کر لو یعنی ہماری بیویاں جو ہیں قیامت کے حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی مثلاط ہند و سیام ہند و عبادت البا صلی اللہ وجوہ نور کہ انہوں نے عبادتیں کی بچہ جننے کی تکلیف اٹھائی شوہر کی خدمت کی اور اب اس کو طلاق دے دے واہ بھائی واہ بہت اچھے اور اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے مرد وہ تھوڑی عورت کو دبا کے رکھے بلکہ عورت ہمارے اوپر دب جائیں یہ صحیح ہے اس میں اچھا رہتا ہے یغلب نہ کریمن کریم شوہروں پہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں کالی کمنی والے فرمانے اور یغلب ہن لعین بد اخلاق اور کمینے شوہر عورتوں پر غالب آ جاتے ہیں بد اخلاق فرمایا کمینہ فرمایا فنا احبو ان اکون کریما مغلوبہ جزاک اللہ میں اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ کریم رہوں چاہے مغلوب رہوں ولا احبو لئیمن غالبہ غالبا بد اخلاق اور کمینہ ہوں ہو کہ عورتوں میں غالب آنا نہیں چاہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا بد اخلاق اور برے اخلاق کی وجہ سے میں عورتوں میں غالب نہیں ہونا چاہتا اس کا مطلب ہے عورتیں ہم پہ غالب ہو سکتی ہیں وہ زن مرید اچھا ہے جو عورتوں سے دبا رہے ہیں <laughs> زن مریدی اچھی ہے اللہ کا فرمان ہے وہاں شروع ون معروف اپنی بیویوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ ہاں جب وہ کہے گی ارے بھائی ایل جی کا فلیٹ اتنا بڑا اسکرین کا ٹی وی لے آؤ بولیں گے نہیں ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں آئے گا اس کو محبت سے سمجھائے میں ٹیلی ویژن کی جگہ آپ کے لیے سوفا سیٹ لا کے دے دوں گا <laughs> آپ کو میں زیور لا دوں گا ایک انگوٹھی دلا دوں گا ہزار روپے کی پندرہ سو روپے کی انگوٹھی دلا دوں گا مگر میں آپ کو جو ہے وہ <laughs> ٹی وی ہمارے گھر میں نہیں آئے گا وہ بولے گی بھائی مجھے فیس بک کھولنا ہے یو ٹیوب کھولنا ہے آج کل تو عورتیں کہاں بولتی ہیں ٹی وی کا آج کل تو ان کو ٹچ والا موبائل چاہیے نا <laughs> اس میں کیونکہ ان کو ڈائجسٹر پڑھنی ہے گوگل پہ سرچ کرنا ڈائجسٹ پڑھنی ہے ان کو اور واٹس ایپ پہ اپنے برقعے کی تصویریں ایکسچینج کرنی ہے ہر جگہ مجھے بتانا یاد دلائے گا کہ عورتیں اپنے برقوں کی تصویریں ایکسچینج کر رہی ہیں پھر مہندی کے ڈیزائن ایکسچینج کر رہی ہیں اسی پہ کسی نام کے نظر پڑ جائے پہلے جب واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا تو کیا اتنی تصویروں کا ایکسچینج ہوتا تھا پھر یہ جائز تصویریں کرتے کرتے ناجائز کی طرف چلی آئیں گی ہر وقت جب دیکھا تصویر چھکا کھینچی واٹس ایپ پہ بھیج دی بھائی اس کی ضرورت کیا ہے پہلے جب یہ تصویریں نہیں ہوتی تھی کہ صحابیہ تک کام نہیں بنا بغیر واٹس ایپ کے کیا <laughs> صاحب نے کوئی واٹس ایپ استعمال کیا تھا مگر ٹھیک ہے آپ جائز طریقے پہ استعمال کر سکتے ہیں مگر جب واٹس ایپ پہ ہم ایڈ کریں گے میں ہر جگہ بتاتا ہوں چھوٹا گنا بار بار کیا جائے کبیرہ بن جاتا ہے تصویر کبیرا گنا ہے واٹس ایپ پہ پورے خاندان یہ جی، سلما شاہدہ افنان کمال سب کی تصویریں آ رہی ہیں مرد کی بھی عورتوں کی مکس ہو گیا پورے خاندان کی ہر کوئی پردہ تو نہیں کرتا نا اس سے واٹس ایپ پہ تصویر لگائیں ہوئی ہم نے اس کو ایڈ کیا ہوا ہے اب بتائیے چھوٹی تصویر اتنی ساری چھوٹی چھوٹی کر کے اور اس میں کوئی ایسا بھی ایڈ ہوا ہے جو بالکل مطلب دین سے اس کا تعلق بھی نہیں اس نے صحابہ کے کے خلاف واٹس ایپ پہ بھیج دیا ہم نے سن لیا ایمان ہی چلا گیا ہے اس کو سختی سے منع کر دیں پابندی وہی اب نہیں اس طرح نہیں ہوگا جو واٹس ایپ رکھیں تقوا کے ساتھ رہیں اگر تقوا کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو اپنا سادہ موبائل لے لیں تین سو کے قریب حضرت شیخ فیروز محمد صاحب رحمۃ علیہ سے کیونکہ بہت بڑے بڑے انجینئر ڈاکٹر اور بڑے بڑے سائنسدان اور بڑی بڑی پوسٹوں والے میرے شیخ سے بیٹھے مگر ان کے پاس اچھے اچھے موبائل بھی ہیں مگر وہ اپنے دفتر تک میں بھی اچھا مطلب اللہ مجھے اچھا انسان بنائے میں انجینئر ہوں بہت بڑا مگر سادہ موبائل رکھا ہوا میں نے <laughs> مجھے ضرورت پڑتی ہے مگر سادہ موبائل رکھا ہوا ہے اور ہم لوگوں نے شیخ کے سامنے سادہ اور گھر کے اندر اپنے مزے اڑانے کے لیے شیخ کے بغیر جو ہے وہ اپنے واٹس ایپ والا بھی چل رہا ہے ٹھیک ہے استعمال کر سکتے ہیں مگر جائز حدود میں رہتے ہیں شیخ کو اطلاع کریں شیخ نہیں کسی کا جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا اس کو شیخ شیطان ہوتا ہے مشورہ تو کر لے کے بس مشیر تو بنا لے بغیر مشورے کیسے چل رہے ہیں ہم لوگ ہیں ورنہ پھر نفس حرام لذت لے لیتا ہے اب یار کوئی کوئی دیکھ نہیں رہا سمجھتے ہیں ہمارا شیخ نہیں ہے تو ہم کچھ بھی کر لیں اللہ تو ہے وہ عالم یا عالم بھی ان اللہ یار کیا تم جانتے نہیں ہو تمیر صاحب سونے نہیں آئے کسی کو نہیں سونی آئے گا رات دو بجے تک کوئی نہیں سوئے گا آج <laughs> رات کو سو جائے گا راتیں اتنی بڑی بڑی ہیں عشاء ماشاء اللہ ساڑھے سات بجے ہو رہی ہے ایک گھنٹہ بیان ہوگا کھانا کھانے سو جائے گا کھانے کے وقت آپ کو نیند آئے گی اس وقت کھانے کے وقت کسی کو نیند نہیں آتی ہے فرماتے <laughs> ہیں سخت صاحب کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں مرغا لاؤ بھائی مرغے بکرے چھتے حزم شریف ملا جیتا ختم شریف <laughs> ماشاء اللہ حضرت ہمارے ہیں اللہ والے اگر دال روٹی بھی کھائیں گے تو ان کو مرغی کا مزہ آتا ہے اس میں اور ہم لوگ اگر مرغی بھی کھائیں گے تو ہمارے دل پر کیونکہ اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے اس میں دال روٹی کا بھی مزہ نہیں آتا ہم لوگ کتنے لوگ بڑے بڑے امیروں سے میں ملا ہوں اچھی اچھی غذائیں کھا رہے ہیں وہ وہ بھی کھا رہے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں مگر دل پہ اللہ کے عذاب اور غصے برس ہیں کیونکہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں نماز کی فکر نہیں ہے بس عذابت اڑائے جا رہے ہیں اور بہت سے لوگ مہمان کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے وہ نماز نہیں پڑھتے تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے ارے ان سے بولیں آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے چلیں میں تو جاؤں گا جماعت سے نماز پڑھنے ورنہ کیونکہ ہماری گھر میں محرم عورتیں ہیں نہ محرم ہو جائیں گے تو آپ تنہائی ہو جائے گی آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر تشریف لیں ورنہ جائیں میرے ساتھ نماز پڑھیں فرماتے ہیں اکثر لوگوں سے بولتے ہیں بولتے ہیں کپڑے خراب ہیں <laughs> کپڑے خراب کیوں ہیں بدن نظری کی جبھی تو خراب ہوئے کپڑے جب نظر کی حفاظت نہیں کرے گا تو فضو فروج ہوں اللہ کا حکم ہے شرم کی حفاظت نہیں رہے گی اس میں شرم کی کیا بات ہے جب انسان بد نظری جب زنا عام ہو جائے گا بدفیلی عام ہو جائے گی شرابیں پی جائیں گی ہاتھوں سے جوانیاں برباد کریں گے تو بولنا پڑتا ہے ممبر سے کیا کریں حضرت والا کا شعر ہے میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا خطوط میں ہی بھرا ہوا ہے مرد کیا عورتیں بھی اس میں ملوث ہیں گناہ کر رہی ہیں چھپ چھپ کے تنہائی کے گناہ اللہ کو ناراض کر رہی ہیں کیونکہ انسان کے اندر اللہ نے تقاضے رکھے ہیں گناہ کے تقاضے رکھے ہیں اللہ نے کوئی بوڑھا شخص بھی ہوگا اس کے اندر بھی تقاضے اللہ نے رکھے ہیں حضرت فرماتے تقاضے اللہ نے رکھے ہیں اس پر عمل نہ کریں ہمت کر کے وہ نہن نفس انل ہوا اپنی حرام خواہشات کو دبا لے نیند تو نہیں آ رہی بھائی نیند آ رہی ہے مگر سونا نہیں <laughs> آنکھوں کو یوں کر کے مل لیں سنت ہے جب صبح اٹھیں ابھی آپ لوگوں نے مجھے بھی دیکھا یہ حضرت والا کی برکت ہے اللہ والوں کی جوتیوں کے صدقہ ہے جب جیسی صبح اٹھیں یا دوپہر میں سوئے جیسی اٹھے سب سے پہلے آنکھوں کو ملا یوں کر کے چہرے پہ پھیل لیا الحمد للہ لذیٰ بعد ما اماتنا و علیہ نشور یہ دعا پڑھ لیں اتباع سنت ہو جائے گی کالی کملی والے خوش ہو جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے ہے نا کالی کملی والے کو خوش کرنا ضروری ہے کہ نہیں اپنے عمل سے اپنے عمل سے جمعے کے دن عمل پیش ہوتے ہیں کالی کملی والے خوش ہو جائیں گے خطبہ پڑھ دیتا ہوں خطبہ حافظ ناصر صاحب کہتے ہیں آپ خطبہ ہی نہیں پڑھتے <laughs> ماشاء اللہ اللہ والے ان کے غلاموں کے بیان پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے وہ ان کی باتیں ہوتی ہیں ان کی دل کی بات ہوتی ہے ہم لوگ کوئی رٹ کے تھوڑی آتے ہیں نہ ہم لوگ کوئی ایسے شیشے کے سامنے میں تقریر کروں گا ایک لاکھ کا مجمع ہوں ایک لاکھ کا ہو یا ایک آدمی ہو وہ اللہ کے لیے بیان کریں گے ایک وقت طے ہو گیا اس پہ آ کے بیان کریں گے چلے آئیں گے ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے اللہ چاہیں تو اللہ والوں کو صرف دیکھنے سے ہی لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے بہت سے لوگ تو اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں میں منافقین کی طرح ان کے پیچھے پیٹ پیچھے برائیاں کرتے رہتے ہیں میں نے اعلیٰ شیخی تاراضہ علیہ احتفار میرے شیخ حضرت اس کو پڑھتے رہتے ہیں اکثر فلاح یوفلی ہوا ملا علی فاری فرماتے ہیں جس نے اپنے شیخ پر اعتراض کیا اور اس کو حقیق سمجھا کبھی اس کو فلاح نہیں ہو سکتی اور فلاح کیسے ملے گی قد افلاح خا منزکا فلاح پا گیا جس نے اپنا تسکیہ کروا لیا سبحان اللہ فلاح کا مطلب کیا ہے بھائی دنیا میں کامیابی چاہیے کہ نہیں چاہیے دنیا آخرت دونوں جہاں کی کامیابی مل جائے گی اپنے دل کو پاک کر لیا رسم میں برکت ہو جائے گی سارے کام آسان ہو جائیں گے واللہ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اللہ کا وعدہ ہے جو گناہ سے بچے گا اس کے سارے کام آسان ہو جائیں گے ٹی وی کیوں نہیں نکالتے گھر سے بیوی کیوں خوش کرنے کے لیے ٹی وی رکھا ہوا ہمت کر کے ٹی وی توڑ کے نکالے یہ گناہوں کا آلہ ہے سانپوں کا پٹارا ہے ایک گناہ سے بچیں گے دوسرا گناہ اس میں ہو دین کے نام پر یہ چٹ پٹے پروگرام آ رہے ہیں ہم لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں بھائی ہم بھی تو دیکھیں اور ٹی وی تو چھوڑ دیں آج کل موبائل کے اوپر ہم لوگ جو ہے نیم ملاؤں کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں بہت سے لوگ آتے ہیں اہل حق کے بھی آتے ہیں مگر میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دینی جلسوں میں مسجدوں میں دینی بیانات وغیرہ میں تصویریں نہیں کھینچوانی چاہیے مفتی اسمانی صاحب جو شیخ الاسلام ان کا فتویٰ ہے کہ دینی جلسوں وغیرہ میں تصویریں نہیں کھینچوانی چاہیے کیونکہ لوگوں کے دلوں سے جو ہے وہ تصویروں کی حرمت نکل جائے گی پھر لوگ سمجھیں گے بس تصویریں جب وہ کھنچوا رہے ہیں تو ہم بھی کھنچوا سکتے ہیں اور جب تصویر ایک سب سے بڑی بات اگر جیسے میں تصویر کھنچواؤں گا میرا کوئی بیان ویڈیو پر آئے گا تو میری جب ہمارے کسی دنیا کی عورت دیکھے گی ویڈیو ٹیوب کے اوپر تو جب وہ مجھے دیکھ سکتی ہے تو فرماتے ہیں دیور کو کیوں نہیں دیکھ سکتی کالی کملی والے تو فرما رہے ہیں دیور تو گویا موت ہے جبکہ مجھے دیکھنا جائز نہیں کسی عورت کو مجھے بھی یا سفید داڑھی والے کو بھی دیکھنا جائز نہیں ویڈیو کے اوپر مینادی النادی من افسور ہننا ہن فزن فروج ہننا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے فرما دے اپنی نظروں کو جھکا لیں اپنی شرمگاہ کی بات کریں ولا یبدین زینت ہننا جو عورت اپنی نظر نہیں بچائے گی اس کی شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کوئی مولوی کی بات نہیں ہے جو عورت جب نام احرم مردوں کو دیکھے گی بھلے داڑھی والے کو دیکھے یا غیر داڑھی والے کو تو اس کی شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی نہ مرد کی ہوگی اور مرد عورتوں کو دیکھیں گے اس کی شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن شیف کی آیت نس قرآن ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے ہم لوگ جھوٹے ہیں ہم نے اپنے عمل میں جو ہے عمل ہمارا جھوٹا ہے ہمت کر کے یہ میں کوئی نہیں بول سکتا ارے بھائی حضرت بہت فحاشی ہے مٹیاری میں حیدرآباد میں کراچی میں لاہور میں تو ایئرپورٹ پہ اتنی عورتیں ہوتی ہیں کون بچتا ہوگا نہیں بچنے والے بچتے ہیں بہت عورتیں ہوتی ہیں واقعی ہم نے مانا یہ مانا حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے مگر کروں میں کیا بندہ ہوں کسی کا میں کشش تو اللہ نے رکھی ہے مگر ہم کسی کے بندے ہیں بھائی آنکھیں اللہ کی امانت ہیں ہم کیوں دیکھیں عورتوں کو دیکھنے سے کیا مل جائے گا فرماتے یہ سمجھو کہ پخانے کا کنستر جا رہا ہے بس سمجھ لو یعنی اپنے ایمان کی حفاظت کی وجہ سے اپنی بیوی پہ راضی رہو اللہ نے جو بیوی دی ہے جیسی بھی اس پہ راضی رہے باقی سب ہے عورتوں کو سمجھیں کہ بس وہ حقیر تو نہیں سمجھیں گے بس سمجھے پخانا جا رہا ہے تاکہ نظر بچانے میں آسانی رہے پخانے سے کوئی پیار کرتا ہے <laughs> کیا وہ ہے تو بس یہی سمجھ لیں انسان نظر کی حفاظت ہو جائے گی اللہ مل جائیں گے صرف یہ مراقبے اس لیے اللہ والے بتاتے ہیں تاکہ نظر بچ جائے نظر بچ جائے گی تو ایمان کی حلاوت مل جائے گی اللہ کی ایمان کے علاوہ جس کو مل جاتی ہے اس کے دل میں اس کو عبادت میں مزہ آنا لگتا ہے نماز میں مزہ آتا ہے حافظ ڈاکٹر شفقت صاحب ہیں حضرت والا کے بھائی ہیں اور صرف والد صاحب کی خدمت کی وجہ سے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت کی زیادہ صحبت نہیں اٹھائی انہوں نے اور حضرت میں صاحب کو پورا اختیار دے دیا پوری دنیا میں حضرت حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت کے ساتھ چاہے کہیں بھی سفر کر لیں مگر ان کے دل میں بڑا درد دل ہے اپنے والد صاحب کی خدمت میں رہے جبکہ حافظ بھی ہیں ڈاکٹر بھی اللہ والے بھی ہیں حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمت خلیفہ بھی ہیں مگر جب انہوں نے ابھی جمعرات کو بیان کیا بہت درد سے اور بالکل جوش میں آ کے آج ہم لوگ داڑیاں رکھ لیتے ہیں آج نمازیں پڑھ لیتے ہیں مگر ہمارے جو اخلاق خراب ہیں ہمارے بد نظریاں کر رہے ہیں شیخ سے اصلاح کرواتے نہیں ہیں اس طرح بہت درد سے وہ میں ہل گیا پورا کہ کیسا درد دل لیے بیٹھے ہوئے اللہ جس کو چاہے درد دل دے سکتے ہیں غیر عالم کو بھی دے سکتے ہیں اللہ کے لیے کیا مشکل ہے عالم ہو یا غیر عالم ہو دین پہ چلنا سب کے لیے ضروری ہے عالم کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے حافظ کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے کہ اس نے جب کتابیں پڑھی حافظ ہر وقت مدرسے میں رہا تین سال قرآن شریف حفظ کیا ہر وقت قرآن شریف کو دیکھا اور یوٹیوب یو ٹیوب پہ دیکھے فیس بک جائے گندی تصویریں دیکھے وہ کہ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور ایک بہت پیاری آیا ہے وہ محکم این اماکن تم جہاں کہیں بھی ہو تم حیدرآباد میں کہیں بھی گھوم رہے ہو یا کراچی میں کہیں بھی چھپے ہو ٹوپی اتار کے گھومتے رہتے بھائی یہ ہماری ٹوپیاں لگائیں گے ورنہ لوگ بولیں گے خان کا والے ایسے ہوتے ہیں اماما پہن کے نہیں گناہ کریں گے ہم ٹوپی پہن کے گناہ نہیں کریں گے ٹوپی اتار کے کریں گے ٹوپی اتار کے کرو یا ٹوپی پہن کے کرو گناہ تو گناہ ہی ہے بھائی <laughs> گناہ کہیں بھی کرو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں وہ محکم ائی نا ماں کن تم ائی نا کن تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو دیکھ رہے ہیں بتاؤ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوں کوئی گناہ کر سکتے ہیں اللہ سے چھپ کے کوئی زمین اللہ کی آسمان اللہ کی ڈنڈا اللہ کا <laughs> اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں کتنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مالی معاملات ہمارے خراب ہیں اس کو صحیح کر لیں مفتی صاحب سے پوچھ پوچھ کے دس کروڑ کا بھی یا کسی کے اوپر قرضہ وہ ختم ہو سکتا ہے دس کروڑ کا ہمت کرے سچی توبہ کرے ہمت ارادہ کرے کہ میں ایک ایک ایک آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک ہزار روپے دوں گا ادا کروں گا انشاءاللہ کیوں قرضہ اتنا لیا اپنی چادر سے کم پیر پھیلائے کم کرائے کے مکان پہ رہ لے کہ کم کھا لیں دال روٹی کھا لیں دہی روٹی کھا لیں پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت بھی دیں گے جو انسان ہمت کرتا ہے سچی توبہ کرتا ہے میں ابھی بس میں بتا رہا تھا وین میں اپنے دوستوں کو کہ دیکھیں رسم میں تنگی آتی ہے ہمارے اکثر جو تنگی میں آتی ہے مال میں کمی آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے قرآن و حدیث میں اس کا باقاعدہ حکم ہے قرآن شریف میں باقاعدہ آتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو نظر بچائے گا جو گناہ سے بچتا ہے قرآن شریف میں آتا ہے اس کے سارے کام آسان کر دیے جاتے ہیں اور اس کے ہر مشکل سے اللہ اس کو ایگزٹ دے دیتے ہیں اس کا عکس کر لیجیے جو نظر نہیں بچائے گا جو گناہ سے نہیں بچے گا اس کے سارے کام مشکل ہو جائیں گے جب مشکلات آ رہی ہیں پریشانیاں آ رہی ہیں سچی توبہ کرے معافی مانگی اللہ سے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا بھائی ارزو ہوں انہیں صلاحیت یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اور آسان اردو میں بتا ماشاء اللہ ایک کہا ہم لوگ اردو ڈرامے تو دیکھ لیتے ہیں انگلش بھی دیکھ لیتے ہیں کچھ لوگ انگلش موویز بھی دیکھتے ہیں اور ہندوستانی ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں وہ تو سمجھ میں آ جاتی ہیں اردو کی باتیں کیوں نہیں سمجھ میں گی آ رہی ہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں <laughs> یا اور آسان اردو میں بتاؤں اتنا آسان اردو میں کر کے بتا رہا ہوں کہ لمبی چوڑی علمی تقریر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 تلاوت کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں میرا ولی وہ ہے جو گناہ سے بچتا ہے جو تقوا سے رہتا ہے جو نافرمانی سے بچتا ہے پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے اے ابو حریرا تم حرام کاموں سے بچ جاؤ گناہ سے بچ جاؤ سب سے بڑے عبادت گزار شمار کیے جاؤ گے صرف گناہ سے بچنے ماشاء اللہ دکان پہ ہوتے ہیں لڑکیاں نہیں آتی ہیں لڑکیاں آئیں گی آپ نظر جھکا لیں بس جو سامان دینا نظر جھکا کے دیتے ہاتھ پہ نظر پڑ جائے تخر اللہ پڑ لیں انسان جب حضرت فرماتے ہیں جب کیچڑ زیادہ ہوتا ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے بتائیے بازار میں کیچڑ زیادہ ہے نا بڑے بڑے متقی بھی پھسل جائیں گے ایسی ایسی عورتیں آ رہی ہوتی ہیں دل چاہتا ہے دیکھنے کا حسین اللہ نے بنائے حسین بنائے اس لیے یہ اللہ کے اپنے بنائے اس لیے تاکہ لوگوں کا امتحان لینے کے لیے مگر اندر تو گھو کا کنستر ہی ہے نا چاندنی کے ورق پر وائٹ کلر کے حسن سے دھوکہ مت کھائیے چاندنی کیا ہے گوبر کی تشتری پہ چاندنی کا ورق ہے گوبر کی تشتری ہے اندر اس پہ چاندنی کا ورق لگا دیا بڑی اچھی گال اچھے نظر آ رہے ہیں بال بہت اچھے ہیں خوشبو لگائی ہوئی اس نے ناک بھی بند کرنی چاہیے <laughs> جب کوئی خوشبو لگا کے گزاری عورت ناک بھی بند کر لے ناک سے بھی حرام مزے نہ لے اگر آ جائے تو استفر اللہ پائے انسان جتنا اختیار اللہ نے دیا اتنا تو استعمال کرے فتح اللہ مستتا تم قرآن شریف کیا آیا ہے جتنا تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے اتنی ماشاء اللہ آپ نے کہا بہت خوشی ہوئی حضرت فرماتے تھے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں جس کو چاہے اللہ اپنا ولی بنا دے جس کو چاہے اللہ اپنا دوست بنا لے بن نیاز ڈاکہ ڈالتے تھے رحمت اللہ علیہ اور کیسے ایک صاحب بھنگ بجاتے تھے اس طرح کون تھے کیا نام تھا ان کا جو اس طرح پیر چنگی اور ایک اور تھے ایک صاحب ہی تھے ایک شخص تھا وہ اس طرح وہ کر کے یوں کر کے بجاتا تھا وہ لوگ جمع ہو جاتے تھے اور جب بوڑھا ہو گیا زازان زازان رحمت اللہ علیہ وہ اس طرح یوں کر کے بجا رہے تھے کھڑاوا بجا رہے تھے تو جب بوڑھے سب لوگ جمع ہو جاتے تھے اور جب بوڑھے ہو گئے تو ان کی کوئی آواز نہیں سن یعنی پسند نہیں تھی بھئی اب بوڑھا ہو گیا پھر وہ جا کے بیچارے یہی واقعہ ہے اس طرح کا ہے بہرحال وہ زازان تھے گانا بجاتے تھے انہوں نے سچی توبہ کر لی حضرت عبداللہ نے مسعود رضی عنہ کے ہاتھوں پہ توبہ کر لی یہ گانا بجانے والے بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں سچی توبہ گانے سے توبہ کر لی اللہ کے دروازے عمر رضی اللہ عنہ بتائیے قتل کے ارادے سے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے ارادے سے جا رہے ہیں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات پہلے دعا مانگی تھی اللہ دو عمر میں سے کسی ایک کو ہدایت عطا فرما تو بتائیے ان کو ہدایت مل گئی اور اللہ نے ان کو جذب فرما لیا اور قرآن شریف کی آیت ان کے پکے مسلمان خلیفہ دوم ہو گئے اللہ جس کو شاہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے بس ایک ہمیں مانگنے کی دیر ہے مجھے بھی اللہ اپنا ولی بنائے تو ظاہر تو بنا لیا اللہ اور میرے ساتھ الحمد للہ بہت عرصہ میں رہا ابھی رہ بھی رہا ہوں اللہ ان کے پڑوس میں رہ رہا ہوں جدہ سے میں ہجرت کر کے کراچی آ گیا جدہ میں کتنے لوگ رہتے ہیں جاتے ہیں بھائی یہاں سے ریال کمانے جائیں گے ہم جدہ جائیں گے ریال کمانے میں جدہ چھوڑ کے یہاں کراچی آ گیا کیوں اپنے شیخ عارف اللہ اتنے بڑے ولیوں کے سردار جن کی کتابیں ہیں ان کے پڑوس میں میں رہتا تھا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے جوانی میں توفیق دی اب جوانی ڈل گئی لیکن جوانی ختم ہوتی آ رہی ہے سفید بال آتے جا رہے ہیں <laughs> ایک وقت آئے گا پورے بال سفید ہو رہے ہیں تو ان کے ساتھ میں ساتھ الحمد ان کے پڑوس میں رہتا تھا پھر جنہوں نے کتابیں لکھی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ وہ اس پہ فقیر پہ بہت اعتماد کرتے تھے ان کے ساتھ بھی رہا ان کی خدمت کی توفیق ہوئی خدمت مبارک ہے حضرت ہیں اللہ والوں کی خوب ٹانگیں دبا لی نفس کو بھی تو دبائے انسان اپنے میں نے اللہ والوں کی ٹانگیں دبائی ہیں بڑی خدمتیں کی حضرت فرماتے نفس کو بھی تو دبانا سیکھے اب ان سے جو پیٹرول ملا جو اللہ نے ہمت دی ان کے پاس رہنے سے جو گرمی آئی اللہ کی محبت کی اس کو اللہ عمل میں خرچ کے داڑھی ایک مٹھی رکھ کے دکھایا اتنا عرصہ ہو گیا <laughs> ایک مٹھی داڑھی یہاں تھوڑی کے نیچے سے اور یہاں سے ہک مٹھی اور ہک مٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت آئے واجب آئے اس کو کیوں شیو کرواتے ہیں گٹر لائن میں گرا دیتے اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا کسی کو حقیقی رہے اپنا بھائی اپنا دوست سمجھ کے عرض کر رہا ہوں اگر حضور صلی اللہ علیہ نے پوچھ لیا کہ کیوں داڑھی تم نے شیو کروائی کیوں میری ایک مٹھی سے کم کروائی باقاعدہ لکھا ہے کچھ لوگ ہجڑے لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو ایک مٹھی سے کم کرتے ہیں ہمت کرے مرد بنایا عورت تھوڑی تھوڑی اللہ نے مردوں کی ایک مٹھی نکلتی ہے ہمت کر کے رکھ لیں اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بد نما لگتا داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی پورے دن پہ چل رہے ہوں گے سب چل رہے ہوں گے یہ داڑھی کا کنیکشن کیوں نہیں آ رہا بھائی کیا مسئلہ ہے ہمارا دل صاف ہے حضرت اگر دل صاف ہوتا نا تو ہمت کر کے رکھ لیتے ہمت چاہیے اگر دل صاف ہوتا اگر دل میں حضور صلی اللہ وسلم کی سچی محبت ہوتی تو اعلان کر دیتے کلیجا تھام لو یار ہو کہ میں داڑھی رکھتا ہوں میں کسی سے نہیں ڈروں گا کیا ڈر رہے ہیں کیا عادت بنا رکھی ہے قبر میں سب کو اکیلے جانا ہے کوئی یہ شیخ کام ہے قبر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے سارے نبیوں کے پاس جائیں گے کوئی شفاعت نہیں کرے گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے جب وہ شفاعت فرمائیں گے تو جس حالت میں موت آئے گی اس حالت میں اٹھایا جائے گا پھر نظر اٹھا کے دیکھا ارے تم داڑھی منڈا کے آئے ہو تم داڑھی ایک مٹھی سے گم کر کے آئے ہو پھر کیا جواب دیں گے تم فیس بک یوٹیوب پہ گندی تصویریں دیکھ کر آئے تم سڑکوں پہ عورتوں کو دیکھتے تھے آنکھوں کا زنا تو میں نے میں نے بتایا تھا تم لوگوں کو نہیں بتایا تھا کہ آنکھوں کا زنا ہے بند نظری میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بد نظری آنکھوں کا زنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما سائیں سن رہے ہیں آنکھوں کا زنا ہے جب یہ تو ہم کیوں دیکھتے ہیں عورتوں کو دیکھنے سے کیا مل جائے گی اپنی بیوی پہ راضی رہے انسان جیسی بھی دی ہے انشاءاللہ جنت میں ستر ستر ہورے ملیں گی <laughs> ستر ہورے ایک کا آدمی کو ملیں گی بتائیے وہاں انشاءاللہ شاء مزے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمت بھی دیں گے طاقت بھی دیں گے وہ ستر سے اپنی حاجتیں بھی پوری کرے گا اور خیمے کے ساتھ چلتی ہوئی آ جائیں گی وہ <laughs> خیمے کے اندر ہوں گی اور خیمے اور اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے اور ہماری بیوی ہرو سے بھی حسین ہوگی وہاں وہ ساری پیرانی صاحبہ بنی بیٹھی ہوگی وہاں ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے شیر ہنساتے ہی بہت ہنسائی تھا فقط ہنسائی تھا ہنسا ہنسا کے اللہ تک پہنچا دیتے ہیں ہنسنا وہ برا ہے جو غفلت اور کامیڈی شوز دیکھ کر مولوی لوگ بھی ہوتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے کامیڈی کے شو دیکھ رہے ہوتے ہیں <laughs> وہ سمندر میں چھلانگ لگا لی <laughs> یہ غفلت والی ہنسی ہے اور اللہ والوں کے ساتھ ہنسنا یہ ہنسنا برا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اللہ میں جنت میں جاؤں گی فرمایا تو جنت میں نہیں جائے گی وہ رونے لگی فرمایا تو جائے گی مگر بڑھیاوان ہو کے جائے گی بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرمایا گی نہیں <laughs> ایسا مذاق جائے نہیں جسے کسی کو تکلیف پہنچے اور ایک بات عرض کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے لیے اپنے میں بھی بچوں والا ہوں آپ لوگ بھی اکثر شادی شدہ بیٹھے فرماتے ہیں المرت کا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اگر اس کو سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی وہ بےحد بےحا وقی اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اٹھا سکتے ہو اس کی علامہ کسرانی رحمۃ اللہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں فی ہی تعلیم الحسانی اس میں تعلیم ہے عورتوں کے ساتھ احسان کرنے کا ہم لوگ کرتے ہیں احسان پہلا پوائنٹ ہی اس میں پہلے نقطے بھی ہیں احسان کرنے کا نرمی اور رفٹ بھی ہننا ان کے ساتھ نرمی کرنے کا عورتوں کے ساتھ نرمی کرنی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ نام عرب عورتوں کے ساتھ نہیں فیس بک والی یوٹیوب والی لڑکی کے ساتھ نہیں <laughs> اپنی بیوی کے ساتھ وہ صبری اعلیٰ جی اخلاق ہننا اس سے مگر کہنا نہیں ہے اس کے ٹیڑھے پن پر اخلاقی ٹیڑھے پن پر صبر کرنا ہے ٹیڑھا پن رہے گا بہت عورتیں ہزاروں میں کوئی ایک ہوتی ہوگی اس کی اخلاق کی اصلاح ہو جائے ورنہ اکثر عورتوں میں تیز آواز سے بولنا ناز دکھانا یہ سب فطرتی عورتوں کا عمل ہے یہ ہم اس کو حق کیوں نہیں دیتے دبا کے رکھا ہوا عورتوں کو فرماتے ہیں انسان نرمی کرو اور ان کے ٹیڑھے پن پر صبر کرنا ہے ٹیڑھا پن اللہ نے رکھا ہے بھائی آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے نا وہ تو ٹیڑھا پن تو رہے گا ان کے اندر ہم نے اللہ اللہ نے ہمیں پوری عقل والی بنایا عورتوں کو آدھی عقل والی میں اپنی والدہ سے مت کہنا کہ آپ آدھی عقل والی ہیں <laughs> کھچائی کر دیں گی تمہاری اپنی ماں سے بہن سے نہیں کہنا نہ اپنی بیوی سے کبھی کہنا ہے تم آدھی والی ہو تمہیں کیا پتا اس کو احساس بھی نہیں ہونے دینا اسے بولنا نہیں نہیں آپ صحیح کر رہی ہیں آپ <laughs> سب کچھ صحیح ہے ماشاء اللہ اے میری بڑیا شکر کی گڑیا واہری میری گڑیا ان سے بولے جا کے فرماتے ہیں آپ بولیں گے بولے کہ نہیں میں کالا کولا لگاؤں گی کالا والا پھر آپ مجھے بڑھیا مت بولیے <laughs> کالا رنگ لگانا جائز نہیں ہے براؤن کلر لگا سکتے ہیں ڈارک براؤن لگا سکتے ہیں مگر ایسا براؤن جس سے کالا نظر آئے وہ ایسا نہیں لگانا چاہیے فرماتے ہیں اپنی عورت سے آ کے بولے اے میری گڑیا شکر کی پڑیا واہری میری گڑیا اس کا دل رکھنے والی باتیں کریں اللہ کی بندی سمجھ کے اس کی خطاؤں کو معاف کریں خطاؤں کو کیا معاف کریں گے ہم مرد بنے اور رجالوں کو وامون اعلیٰ نسا ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں پٹا کر ہیں جھڑک جھڑ ہیں دبا کے رکھا ہوا ہے اس کو یہ تو مولا یہ تو مولوی بنا نہیں ہے <laughs> یہ تو اللہ والا نہیں ہے ایسا شخص جو عورت کو دبا کے رکھے اللہ والا تو ہوتا ہے عورت کو پورا اختیار دے دے آپ جو چاہیں مجھے کہتی رہے سمجھ رہے ہیں آپ مینا پال رکھی ہے آپ نے <laughs> ہاں، وہ بولے آ رہی ہے بس اس کی خطاؤں کو معاف کریں چپ بھی نہیں رہنا کتنا خطرے آپ مسکرا رہے ہیں ماشاء اللہ مسکراؤ اگر زندگی چاہیے جب کسی کو مسکراتا ہوا دیکھیں تو یہ دعا دیں اللہ اللہ تم کو ہنستا رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی یعنی دونوں جہانوں میں خوشیاں عطا فرمائے مسکراتے ہوئے شخص سے لوگ قریب بھی ہوتے ہیں پھر یہی مسکراہٹ گھر میں بھی ہونی چاہیے یہ بچہ بھی ہنس ہے دیکھے ہم بچوں اپنے بھائی کے سامنے بیٹے کے سامنے بہن کے سامنے اپنی بچی کے سامنے مسکرائیں گے خوش نہیں ہو جائیں گے گھر میں جائیں گے بھول کو منہ سے کوڑ کے تھکا ہوا ہوں بہت زیادہ تھکے ہوئے تو تم وہاں جا کے مین پوری کیوں کھا رہے تھے نالائق <laughs> دوستوں میں تو خوب ہنس رہے تھے میں ایسی مزاحن کہہ رہا ہوں کبھی کبھار ایسا کہنا پڑتا ہے <laughs> دوستوں میں تو ہنس رہے ہیں لمبے لمبے باتیں ہو رہی ہیں صاحب تھکا ہوں کھانا بھی بہت بیوی نے تو بےچاری نے بنایا اتنی مشکلوں سے اس نے کھانا پکایا تو وہیں کھا جا کے بیوی کے ہاتھ میں کیوں کھاتے ہو <laughs> جو بھی کھایا اس سے بولے حضرت فرماتے ہیں اگر اس نے ارہر کی دال ہی بنائی ہے تو یہ مت بولو پکاؤ گے جس دن تم ارہر کی دال سمجھ لو اس دن میرا انتقال <laughs> بلکہ اس سے بولے واہ والا سبحان اللہ کیا آپ نے ارہر کی دال بنائی ہے آج تو لگتا ہے آپ نے انگلی ڈال کے اس کو مکس کیا ہے اس کو <laughs> اس کا تعریف کرے اس کی وہ بتائی تعریف کی بھوکی ہوتی ہیں نیک عورتیں ہوتی ہیں جو پردے دار ہوتی ہیں وہ انتظار کرتی ہیں کہ شوہر میری تعریف کرے حضرت شیخ نے میری ایک دفعہ پکڑ کر لی بھائی آپ بیوی کی تعریف نہیں کرتے بتائیے اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہماری کر کے ذبح کرتے رہتے ہیں نفسانی خواہشات کو <laughs> میں بیوی کی تعریف کرو جا کے نہیں بھی ہے اس میں زبردستی اس کی تعریف کرو مگر نامحرم عورتوں کی نہیں جو غیر شادی شدہ ہیں یہ یعنی کہ فیس بک پہ اپنی گرل فرینڈ کی تعریف کر رہے ہیں منگیتر بھی نام حیرم ہوتی ہے کہ بھائی میں آپ سے شادی کروں گا کہیں شادی نہیں کروں گا <laughs> اس سے احتیاط کرنی ہے حضرت ماتے نہ دیکھو کسی کی وائف جتنی بھی ایل ایم سی میں آ رہی ہے کسی کو نہیں دیکھنا نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ولیم فائف خراب ہو جائیں گے تمہارے کا وائف جگر میں گھسے گا اس کا نائف کیا ساری ایل ایم سی کی لڑکیاں مل جائیں گی لے کر میڈیکل کالج کی کوئی نہیں ملنے والی جو اسٹاپ پہ کھڑی ہوتی ہیں زلفیں کھول کے بڑی ہم اچھی لگ رہی ہیں خاک اچھی لگ رہی ہے لانت برس رہی ہے لانت تو ہم آپ ہی نہیں سمجھ رہے کالی کمنی والے فرما اللہ نازر اور منظور رہی لانا تو ایسے شخص پر جو عورتوں کو دیکھتا ہے اور جو عورتیں اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرتی ہیں لانت برس رہی ہے بیان کرنا تو آسان ہے بھائی جب لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں بڑے بڑے ملا لوگ پھسل جاتے ہیں <laughs> بڑے بڑے داڑیوں والے بیان کرنے والے پھسل جاتے ہیں جب وہ آتی ہیں بالکل سعودی لائن میں قریب آ کے کھڑی ہو جاتی ہے پی آئی اے لائن میں اور ایمیرٹس ایئر لائن میں ایسی خوشبو لگا کے آئیں گی مٹک چٹک کے بڑے بڑے تہجد گزار <laughs> جو ہے بیان کرنے والے مواز آئے سمجھ لو جب سفر ہوگا نا میں یہاں سے پوچھوں گا کتنی نظریں خراب کی ہیں <laughs> ایسی مذاق رہا ہوں کوئی پکڑ وکڑ نہیں ہمارے ہوتی ہے جس کو سو دفعہ کرو تو اپنی اصلاح کرائے کوئی ہم یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے کتنی نظریں خراب کی آپ نے کیوں نماز نہیں پڑھی جو قریبی ہو ہوتے ہیں ان سے کبھی کبھار ایسی بول دیتے ہیں اس کو سو دفعہ کرو تو اپنی اصلاح کرائے شیخ کے پاس اتنا بھیجا نہیں ہے کہ ہر کسی سے پوچھے گا آپ نے بند نظری کیوں کی بھائی آپ نے ہاتھوں سے کیوں جوانی برباد کی <laughs> یہ تھوڑی پوچھے گا شیخ بس جس کو اصلاح کرانی ہے اپنی اصلاح حضرت والا کا ایک پرچہ ہے ہاتھوں سے جوانی برباد کرنے کے سے بچنے کا طریقہ وہ ضرور نوجوانوں کو اپنے پاس رکھنا چاہیے جس کے پاس نہ بھی ہوں لے لے کسی اور نوجوان کو دے دیں حضرت کے پاس آتا ہے تاکہ لوہت سے نوجوان ہاتھوں سے جوانی برباد کرتے ہیں اسی حالت میں موت آئے قیامت کے وہ جو ہے ایسے ہی اٹھایا جائے گا بہت خطرناک گناہ ہے شیخ سے چھپائے مت کہ میں تقدس ماں بھی دکھا رہے ہیں اور بہت سے لوگ بولتے ہیں آپ یہ کیا کھل کے بیان کر رہے ہیں ارے بھائی یہی کینسر تو پھیلا ہے میں شیخ سے بہتی اس لیے ہوا کہ ہم لوگوں کا مزاج عاشقانہ ہے ہم لوگ اللہ نہ کہ زنا میں نہ چلے آئے بتخیری میں نہ چلے آئے ننگی فلمیں نہ دیکھنا شروع کر دیں اس لیے میرے شیخ ہمارے پاس خطی ہی آتے ہیں میرے شیخ مجدد غزے بسر تھے جب نظر کی حفاظت کی بات ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت کی بات خود بخود آ جائے گی کیونکہ جب نظر نہیں بچائے گا شرمگا کی حفاظت نہیں ہوگی اس میں شرم نہیں دیکھنی چاہیے اس وقت کیونکہ جب کینسر زنا عام ہو جائے گا قرب قیامت میں تو ممبر سے یہ بیان کرنا پڑے گا اور لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں مذاق اڑائے تو اڑائیں حق بات تو حق بات ہے قرآن کی آیت ہے ظاہر یاسمی اور باتینا ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو بات نہیں گنا اور بند نظری کو ہم گناہ ہی سمجھتے ارے معمولی گناہ ہے کوئی مسئلہ نہیں عورت کو دیکھ لیا ابھی ہم بیان سن رہے تھے حضرت فرمائے تھے وہ کہ میرے شیخ نے فرمایا ایسا سمجھتے ہیں پھول جا رہے وہ بہت اچھا پھول جا رہا ہے دیکھنا <laughs> پھول نہیں ہے آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے پھول کی نظر سے بھی نہیں دیکھنا اس کو کسائی کی نظر سے بھی عورت کو نہیں دیکھنا حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھ لوں عورت حسین ہے تو دیکھوں گا حسین ہے تو نہیں دیکھوں گا غیر حسین ہے دیکھ لوں گا کالی کی روٹی عورت جا رہی ہے امی اما جان جا رہی ہیں بھائی اما جان کو بھی نہیں دیکھنا اپنی امی کو تو دیکھ سکتے ہیں جو باہر جو امائیں بنائی ہیں خالائیں بنائی ہیں اس کو کسی کو دیکھنا جائز نہیں ہے حضرت فرماتے ہیں نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو ایک ہمارے شیخ نے تنوی صاحب سوئے نہیں <laughs> ایک ایک ہمارے شیخ نے جو ایک نصیحت فرمائی تھی کہ بہت پیاری بات کہ جب ماسیاں جو گھر میں آتی ہیں نا تو جب آپ بیوی میں کے چلے گئی مائی کے یہاں تو ماسی کو بول دیں اب آپ ہمارے گھر میں نہیں آئیں گی کیونکہ ابھی بھلے حضرت ہیں بہت پیاری بات ہے وہاں ظاہر حضرت فرمایا گھر گندا ہو تو ہو جائے دل تو گندا نہ ہو کم کم از بول دے اس کو بس اب ہماری اہلیہ نہیں ہے میں گھر میں اکیلا ہوں ہمارے گھر میں ماسی نہیں آئے گی کیونکہ لوگ بولتے ہیں آج ہاں جی، کوئی مسئلہ نہیں میں باہر نکل جاؤں گا آپ اندر کی صفائی کر لیں حضرت فرماتے ہیں جو نس باہر نکال سکتا ہے وہ اندر بھی تو ڈال سکتا ہے اندر جا کے کتنے لوگوں نے کالی کلوٹیوں سے منہ کالا کر لیا اللہ نس رابعہ بصریہ اور جنید بغدادی بھی ہوں تنہائی میں شیطان ان سے گناہ کرا دے گا رابعہ بسی یہ کوئی بزرگ کا قول ہے بہت اور بالکل صحیح بات ہے تو ہم لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں وہ لوگ تو اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں ہماری کیا حیثیت ہے ہم تنہائی ملے گی عورت سے گندا خیال سے تو بچ نہیں سکتا انسان جیسا ہمت کرے اس اسی طرح جب ریسیپشن میں جا رہا ہے استقبالیہ پہ عورت ہے دل کی حفاظت کرے یا عالم خائن العین وما تف صدور چوری آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو ہے بے نیاز کوئی مایوس نہ ہو اللہ نے جیسے اب اتنے دنوں تک آنکھیں اٹھتی رہی نا ہماری اب کوشش کریں آنکھیں جھکانے کی ہمت کرے تھا فتح اللہ مستطا تم اپنی پوری طاقت استعمال کریں بھینس جو ہے اپنا دودھ چرا لیتی ہے اپنے بچے کے لیے ہم بھی دودھ چرا لیتے ہیں ہم اپنی ہمت چرا لیتے ہیں ارے بھائی کچھ تو حرام حلال لذتیں لے لیں حرام لذتیں لے لیں ورنہ دنیا دنیا میں تو مزے تو لینے چاہیے یہ مزے نہیں حرام مزے اس سے دل بے چین ہو جاتا ہے بیان کرنا بہت آسان ہے حضرت فرماتے ہیں بیان کرنا بہت ہی آسان ہے پتہ چلتا ہے جب عمل کا وقت آتا ہے نفس کی چیخ نکل جاتی ہے انسان کے دل چاہتا ہے مگر عمل نہیں کرتا دل تو اللہ نے سب کا رکھا ہے تقاضے رکھے ہیں بس اس پہ ہمت کر کے عمل نہیں کرنا ماشاء ماشاء اللہ اللہ وہاں جا رہی آواز یہ صحیح ہو رہا ہے سو تو نہیں رہے ماشاء کون سن رہے ہیں اچھا اچھا ماشاء اللہ میں سب ختم کرتا ہوں ماشاء اللہ ہمیں ایک اور شہر بھی جانا ہے یہ اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں برکت کے معنی قلیل کثیر النفع وقت تھوڑا ہو نفع زیادہ ہو جائے <clears throat> اللہ تعالیٰ ابھی ماشاء اللہ ابھی اس شہر میں پھر رات کو ہم کسی اور شہر میں بیان ہے نظامانی گاؤں میں <laughs> کل جو ہے ٹھنڈو جام میں بیان ہے پھر عائشہ والا بیان حیدرآباد میں اللہ تعالیٰ دو دن میں دیکھیں چار چھ جگہ بیان کروانا ہے الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اللہ اللہ ابھی ہمت ہے پھر جب اور بڑھاپا آ جائے گا پھر اتنی ہمت بھی نہیں ہوگی تو ابھی تو ہمت ہے گلیوں میں چل کے آ رہے ہیں پھر گاڑی یہاں تک آپ کو سڑک چوڑی کرانی پڑے گی گاڑی یہاں تک آنی چاہیے یا ہیلی کاپٹر یہاں اوپر بنوائیں اوپر ہیلی کاپٹر اترے گا پھر پتہ نہیں ہیلی کاپٹر اتر سکتا ہے مفتی صاحب سے پوچھیں کہ مسجد کی چھت پہ ہیلی کاپٹر اتر سکتا ہے کہ نہیں اتر سکتا جی جی, جی۔ ہاں وہی ان کو پتا نہیں ہے سائیں حافظ عتیق نہیں اچھا. جزاک اللہ اللہ اللہ آپ آپ کو جزاک نے آپ کو اجر دے دیا ایک گھنٹے کا پورا ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب اجر دے گا بس وہ قسمت میں لکھا تھا وہ انہوں نے سائی امیر ہمارے بنے ہوئے تھے وہ امیر صاحب سے صحیح رابطہ ہو نہیں سکا امیر سفر اللہ تعالیٰ آپ کو جدا خیر دے گا ان شاء اللہ ایک گلی ہے نا ہم ہاں، اتنی دور سے چل کے آنا پڑا ہم شہر والے کمزور ہوتے ہیں ہم نے مطلب اصلی گھی نہیں کھایا یہاں کے لوگ اصلی گھی کھاتے ہیں ہم لوگ کمزور ہیں ڈالڈا کے کھانے والے ہاں، ہماری اتنی طاقت ہے نہیں آپ لوگ تو ماشاء اللہ ہاں، خیر میں نے بھی سعودی عرب کی کھجورے کھائی ہیں دس سال سعودی عرب میں رہا ہوں ابھی بال دیر میں سفید ہو رہے ہیں ورنہ کے تینتیس سال میں سفید ہو رہے تھے تو میرے ابھی چالیس سے قریب عمر ہونے والی ہے تو ابھی کم بال سفید ہوئے ہو جاتے ہیں سفید ہی سے اثر صاحب کے بھی ماشاء اللہ مولانا اثر صاحب ہیں خواتین کے اسلام میں بچوں کے اسلام میں اشعار لکھتے ہیں ان کا یہاں بیان بھی ہوا تھا ماشاء اللہ عالم بن گئے ماشاء اللہ ان کے بھی ابھی بال داڑھی کے بال کالے ہیں جبکہ بہت بزرگ ہیں مگر وہ عجیب بات سماج ہے ارے کمال یہ سفید داڑھی کالی داڑھی سے کچھ نہیں ہوتا اصل عمل ہے اللہ قبول فرما لے عمل کرو والے رہو صاحب نسبت بنے ہم لوگ اللہ والے بن جائیں یہ ہے اصل ٹھیک ہے حکم ہے کہ بڑوں کے بڑی عمر والوں کے ساتھ بیٹھو یہ سفید داڑھی والے ان کو دنیا کا تجربہ ہو ماشاء اللہ اللہ والے ہیں سفید داڑھی والوں میں بھی تینوں شیخ میرے سفید داڑھی والے حضرت والا رحمۃ اللہ تنویر صاحب مجھ سے سفید داڑھی والے مجھ سے بیٹھو ہو <laughs> جس کے درد دل میں کچھ تاثیر ہے گھر جمع بھی ہے تو میرا پیر ہے یہ میرے سے کیوں بیت ہوئے کہ حضرت والا کا اعتماد تھا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کا اعتماد موجودہ شیخ کا اعتماد ہے اس لیے مجھ سے بیٹھ ہوئے کوئی لڈو کھانے بیٹھ تھوڑی ہوئے مجھ سے بوڑھے ہیں مجھ سے مجھ سے بیت ہو گیا پورا گھرانہ مجھ سے بیت ہے اصلاح کرواتے ہیں میں ان کو خلافت بھی دے دی حضرت فیروز نے سامنے فرمایا ان کو خلافت ہے تو تنویر صاحب کو میں نے خلیفہ بنا دیا اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی ہم سب سے خوب دن کا کام لیں کالی داڑھی سفید داڑھی مبارک ہے اس کی قرآن و حدیث میں بہت اہمیت ہے مگر تقوا کے آگے بس جو تقوا سے رہے گا وہ اللہ والا ہے سفید داڑھی والا ہو بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو عورت ہو مرد ہو کوئی بھی ہو اللہ گناہوں سے بچے یا ابا ہو رہا یا ابو ہو رہا گناہ سے بچو گے سب سے بڑا عبادت ہو اور جو شخص کالی داڑھی والا جوانی سے ہی بچپن سے جس کی جوانی محفوظ ہو جوانی بچپن جوانی اور وہ اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بزرگی دے دیتے ہیں ان نہ کرم اکم ان اللہ خاکم عزت والا شخص وہ ہے جو تقوا سے رہتا ہے بزرگ یعنی بزرگی کرامت دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کو تقوا کی دوائی اس نے اللہ علیہ جوتیاں اٹھائی میں نے بڑے بڑے الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اللہ علیہ قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں میں باقی میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بس انسان بنائے سچا اللہ والا بنائے مفتی عبداللہ پھلپوری صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ کا القاتم عالیہ مفتی اسماعی صاحب عالیہ اور بڑے میں ایک دفعہ خود ہی میں حیران ہوں یوس پٹے صاحب رحمۃ اللہ طائف صاحب جو حیدرآباد آتے تھے مولانا اثر صاحب حضرت شاہ فیروز احمد صاحب کا عالیہ عارف بلّہ مولانا شاہ حیثی محمد اختر صاحب میرے شیخ ہیں ان کے ساتھ دو عمرے کے سفر ہوئے میرے الحمد للہ دعائیں دعائیں کیا خود بخود حضرت کی دعائیں سے دعائیں نکلی میرے لیے اللہ اللہ کا شکر ہے جب پہلا عمرے کا سفر ہوا حضرت مولانا جن کی کتاب ہے نا کتاب میرا دو عمرے کے سفر ہوئے جوانی میں اللہ توفیق دی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ پہلا جب سفر ہوا تو میں اور کاشف خلیل بھائی ہمیں حضرت نے بتا دیا آپ دونوں خدمت کریں گے انڈا بنائیں گے پراٹھا بنائیں گے لوگوں کو صبح ناشتہ کریں گے اور صبح سے رات تک مدینہ شریف میں ہم لوگوں نے الحمد جتنے بھی مہمان آئے ڈیڑھ سو دو سو آدمی تھے سب کو کھانا دینا اور سب کی خدمت اللہ توفیق عطا فرمائی الحمد اللہ قبول فرمائے شیخ کا عمل دکھاوا جو ہے مریدوں کے اخلاص سے لوگوں کے اخلاص سے بہتر ہوتا ہے وہ اس لیے بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کا اعتماد ہو جائے اللہ ریا کاری سے بچائے ریا کاری بہت خطرناک گناہ ہے یہ بہت خطرناک ہے دکھاوا نہیں کرنا چاہیے مگر علماء کرام ممبر سے جو بیان کرنے والے ہیں وہ اپنا عمل بتا سکتے ہیں وہ بھی صرف اپنی نیت کو دیکھتے ہوئے ٹٹولتے ہوئے تاکہ لوگوں کا اعتماد پیدا ہو کہ الحمد للہ بزرگوں کی خدمت کی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ویسی باتیں بھی کہلواتے ہیں ماشاء یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت سے لوگ مگر ایک بات ہے بہت سے لوگ خدمت کرنے کے بعد تبلیغ میں بھی ماشاء اللہ وقت لگایا <coughs> حاجی عبد الوہا صاحب دیکھیں انتقال فرما گئے کتنے بڑے اللہ والے تھے میں ان کے قریب بھی بیٹھا جب بیان ہوتا تھا وہاں پہ کراچی اجتماع میں تو میں ان کے قریب جا کے بیٹھتا تھا الحمد جتنے بزرگان دین ہیں ہاں، ہاں، واسم منظور صاحب تھے تبلیغی جماعت کے سب سے میں ملاقات الحمد ملاقات رہتا ہوں اب تو اتنی زیادہ نہیں میں بہت جوانی بڑے ادھر ادھر بھاگتا رہتا تھا بڑے بڑے اکابرین اولی اللہ کی جوتیاں اٹھانے کی اللہ نے توفیق دی کیونکہ ہم سعودی عرب میں رہتے تھے عمرے کرنے بڑے بڑے بزرگان ہندوستان پاکستان کے آتے تھے تو ان کی اللہ جوتیاں اٹھانے کی خدمت کرنے کی ان کی ٹانگیں دبانے کی ان کے ساتھ سعادت اللہ نے نصیف کی باتیں اور سے میں سنتا تھا کہ کیا کیا رہے ہیں سب کی یہی بات جس اللہ والے کی میری بات سنی تنویر صاحب سب یہی بس تقوا سے رہو گناہ سے بچو اللہ نے حکیم الامت مجد ملن موشر اشرف علی صاحب تھانی رحمۃ اللہ جو مجدد سو سال میں ایک پیدا ہوتا ہے ان بزرگوں کے خلافا کے خلافا کی اللہ نے توفیق ادا فرمائی صحبت کی تو اب ہم کیا اپنے تقوا کے پرخ چوڑا دیں گے ہاں، ان بزرگوں کے اعتماد کے ہم پرخ چوڑا دیں گے ہم پہ اعتماد کیا ہم کیوں تقوا کو اپنے توڑ دیں ہاں اللہ پہ بھروسہ کریں اے اللہ میں کمزور ہوں آپ میری مدد فرمائیے آپ فضل فرمائیے حضرت فرما رہے ہیں حضرت فروغ صاحب تو مالی حضرت شاہ اختر ثانی ہے اس وقت ساؤتھ افریقہ کے سفر میں ماشاء اللہ خوب بیانات ہو رہے ہیں ان کو اثر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد ساٹھ سال کی عمر میں تین تین بیان ہو رہے ہیں ہم تو دو بیان میں تھک جاتے ہیں میرے شیخ تین تین بیان فرما رہے ہیں مستقل علماء میں طلباء میں بڑے بڑے علماء میں ان کا بیان ہو رہا ہے ماشاء اللہ بہت درد دل سے بیان کروا رہے ہیں اور ان کے ساتھ صرف دو آدمی گئے جبکہ ان کے ساتھ تو یہاں مٹیاری آئے کتنے قافلہ آتے ہیں مگر کسی کا ٹکٹ ہی نہیں لگا صرف دو آدمی گئے اور حضرت ان کے ساتھ آشقانہ گھوم رہے ہیں پورے ساؤتھ افریقہ میں ماشاء تعالیٰ بیانات ہو رہے ہیں درد دل سے اللہ والوں پرواہ نہیں ہوتی وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے ہمیں ایسے اخلاق نصیب فرمائے کہ ہمارے گھر والے بھی ہم سے خوش ہوں والدین گھر والے بیوی بچے ان کو جا کے معافی مانگیں میں آج تک جو میں نے تمہیں ستایا مجھے معاف دو میری داڑھی ہے ٹوپی ہے تبلیغ میں وقت لگاتا ہوں عالم ہوں حافظ ہوں قاری ہوں اللہ والوں سے بہت ہوں پھر بھی میرے ایسے اخلاق ہے تم مجھ سے پریشان ہو مجھے معاف کر دو آج کے بعد سے میں تمہیں نہیں ستاؤں گا جھڑکوں گا نہیں پٹائی نہیں کروں گا غصہ نہیں کروں گا دبا کے نہیں رکھوں گا تمہاری خوب ناز اٹھاؤں گا تمہارے حضور عائشہ فرماتی ہیں ان سے بڑھ کے کون ہوگا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اے عائشہ جب تو روٹ جاتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ کالی کملی والے میرے ماں باپ آپ کا فیدوں کیسے پتہ چلتا ہے حد عائشہ روٹ رہی ہیں فرمایا جب تو روٹ جاتی ہے رب ابراہیم ابراہیم کی رب کی قسم کھاتی ہے <laughs> بتائیے اور جب تو خوش ہوتی ہے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی قسم کھاتی ہے تو عورتیں دیکھیں روٹنے کا حق حاصل ہے ناز دکھانے کا حق حاصل ہے اب زبردست والا بریک لگا رہا ہوں بوسٹر بریک کہتے ہیں اس کو مرسڈیز بینس کا اور وہ بہت تین منزلہ عمارت کا بھی ایک جہاز آ گیا ہے اس والا بریک لگا رہا ہوں <laughs> دل نہیں جا رہا مگر کیونکہ تین بج گئے ہیں پھر اثر کی نماز بھی ہے پھر کھانا بھی کھانا ہے فیلولہ بھی کرنا ہے کیا ہے فائن شیتان اللہ تفیل وکیل قیلولہ کرو شیطان جو ہے قیلولہ نہیں کرتا قیلولہ ضروری ہے کہ دو گھنٹے کا ہو دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرنا ایک سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے اس طرح ایک سیٹ پہ بیٹھے ہیں کسی کا کام ہوتا ہے آٹھ گھنٹے کا سیٹ پہ بیٹھا ہے کر کے نیت کر لی پہلولہ ہو بھائی <laughs> تھوڑی دیر یوں کر کے سو گا اس سے پھر فجر کی نماز میں اٹھنے میں مدد ملے گی تھوڑی دیر کا بھی قیلولہ انسان کر لے اچھا کوئی بھی شخص پریشان نہ ہو حضرت ہیں یہ شہبت کے تقاضے اللہ نے رکھے ہیں نا یہ اونچا اڑانے کے لیے اس لیے نہیں کہ اس پر عمل کر لے انسان اونچا اڑ جائے گا انسان اس پر عمل نہ کرے بریانی پکانی ہوتی ہے تو بتائیے سب چیزیں ڈالتے ہیں نیچے آگ جلائیں گے تو بریانی پکے گی نا تو یہ اللہ نے شہوت کے تقاضے رکھے ہیں جو تقوا کی بریانی بنا سکتے ہیں اس پر عمل نہ کریں تو اللہ کی محبت کی خوشبو اڑ جائے گی ہماری تقاضے اس لیے تھوڑی کھاد ہوتی ہے نیچے کھاد ایک صاحب نے مجھے فون کیا بہت ان کے تقاضے آ رہے ہیں شدید تقاضے ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ کے رستے میں کہ بہت سے لوگ اس میں بھٹک جاتے ہیں شیخ سے تبلیغ سے مدرسے سے دور ہو جاتے ہیں سب شدید تقاضے ہوتے ہیں بہت شدید بیچارہ اس پر عمل کر لیتا ہے شیخ سے اصلاح نہیں کراتا اللہ نہ ذنا ہو گیا بد ہاتھوں نے جوانی برباد کر دی اور ننگی فلم دیکھ یا کوئی ایسا کام ہو گیا اب وہ سمجھتا ہے میں تو بالکل تباہ ہو برباد یہ تو اچھی علامت ہے مومن کے دل پہ پہاڑ گنا ایسا جیسے پہاڑ گری ہو اور جو ایسے ہوتے ہیں ہر وقت زنا بدفیلیاں شراب گندگی فلمیں دیکھتے ہیں تو اب یار کوئی مسئلہ نہیں ابھی یار ہم نے دیکھ لی تو کیا ہو گیا ان کے دل میں ایسا اور جو اللہ تعلق رکھتے ہیں تبلیغی جماعت سے مدرسوں سے خانقاہوں سے اللہ والوں سے ابھی یار مجھ سے زنا ہو گیا ابھی بدفیلی ہو شراب پی لی او ہو یہ ہو گیا یہ تو کبیرا گناہ سب کبیرا ہے مگر انسان پھسل سکتا ہے ساٹھ سال کیا نام تھا اس کا برسیسا نے ساٹھ سال عبادت کی جوانی بھی اللہ ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہیں ہے ساٹھ سال سکسٹی ایئرس پھر بس عجیب ہوا آخر معاملہ وہ عجیب عجیب شیطان بہکاتا رہا بہکاتا رہا پتا کہاں چلا عورت کی وجہ سے وہ بہکا اور خاتمہ خراب ہو گیا عورت کی وجہ سے ساٹھ سال ایک لمحہ بھی اللہ نے کیا اس لیے اپنی کسی چیز پہ تقریروں پہ چلوں پہ کسی پہ ناز نہ کرے انسان اللہ کا فضل مانگتا رہے دعا پڑھتا رہے اور آخری بار مفتی اعظم پاکستان کی آپ کو مدرسے پہ جانے جا سکتے ہیں ایک بار فتنوں پہ فتنے برس رہے ہیں ایک لہر آ رہی ہے دوسری لہر آ رہی ہے تیسری لہر آ رہی ہے فرتوں کی بارش ہو رہی ہے اس وقت جو اس سے بچنا چاہتا ہے ایک ہی رستہ ہے کہ اللہ والوں کے نیک لوگ مجالس نہ چھوڑے تبلیغی مراکز کو اللہ والوں کو داڑھی والوں کو جو سچے متقی لوگ ہیں ان کی ہے اور کسی کو شیخ مل جائے تو سبحان اللہ راستے میں صحبتیں شیخ مل گئی سبحان اللہ کیا بات ہے جس سے دل ملتا ہو یہ بھی ضروری ہے کل حضرت فرمایا حضرت فرمایا کوئی ضروری نہیں بہت بڑا اللہ والا تو مجھ سے بیت ہوں گا بیت تو ہوگا اصلاح کروا رہے ہیں کیا مناسبت ہو جس سے دل ملتا ہو جس کی صحبت میں بیٹھ کے گناہ چھوٹ جائیں اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جس سے اصلاح کا تعلق مضبوط کر سکیں ایسے شخص سے بیت ہو کے دیکھیں انسان شرمائے مت آہستہ آہستہ کر کے ہولے ہولے کر کے چلتا رہے <laughs> جو تجربے کار مشائق ہوتے ہیں وہ ان کو ویسے ہی لے کے چلتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ ہولے ہولے کر کے اور جو بولے حضرت آج تو میں آگے ہوں آپ کے ہاتھ میں بیت ہوں گی آپ جو چاہیں آپ جیسے چاہیں رگڑیں <laughs> ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اب دعا کر لیتے ہیں یا اللہ یا یا رحمان رحیم ایک گناہ کا ضرور بتانا تھا وہ رہ گیا یہ ٹخنے کھولنا ضروری ہے یہ ٹخنے کے لاتے کبیرا گناہ ٹخنے چھپانا ماں ماسکر من القابین من الزار فنار اوپر سے جو لباس آ رہا ہے ٹخنا چھپے گا جہنم بھی آگ میں جلے گا میں بھی ہم سب لوگ سردیوں میں موزے پہن لیتے ہیں جبا پہن لیا بہت سے لوگوں کو خیال نہیں ہوتا نماز میں کھڑے ہیں موزے سے اور شلوار نیچے جا رہی ہے موزہ تو صحیح اوپر ہے اوپر تک گردن تک سلوانے مگر شلوار ٹکنوں سے نیچے نہیں جانی چاہیے اس کا بہت خیال رکھے فجر میں گھر کے اندر وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا میں اور ہم سب لوگ ٹخنے کھول کے رکھیں سردیوں میں بھی کھول کے رکھیں موزہ خریدنے سو روپے کا اچھا والا موزہ مل جاتا ہے تھوڑا خرچہ کریں تاکہ صحت کی حفاظت بھی رہے سو کا ڈیڑھ سو کا دو موزے مل جائیں گے ایسے موٹے والے وہ پہن لیں اچھے بھی لگیں گے اور ٹخنے بھی کھول شلوار اپنی اوپر رکھیں ہر وقت یہ کبیرا گنا اس حالت میں موت آئی تو کبیرا گناہ کی حالت موت آئی میں بھی ہم سب دوست جو آئے ہیں میں سب پہ نظر رکھوں گا کہ ٹخنے نہیں چھپنے چاہیے بھائی کسی بھی نہیں یہ اللہ کا حکم ہے میری بات نہیں ہے ہے نا یہ اللہ کا حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھی پنڈی تک رہتے تھے اب دعا کر لیتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی اللہ قبول فرما ہم سب کو اللہ والا بنا صاحب نسبت بنا جانور سے انسان انسان سے مسلمان اللہ والا بنا کر اولیا سے خط منتہا تک پہنچا دیجیے اپنی رحمت سے تصویروں کے فتنوں سے بچا ڈیجیٹل کی تصویروں سے بچا اے اللہ موبائل کے فتنے سے بچا دجال کے فتنے سے بچا عورتوں کے خوبصورت لڑکوں کے فتنوں سے بچا اے اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما ہماری بیوی بچے ماں باپ بہن بھائیوں کی اب گناہ ہو جائے تو مایوسی سے بچا لے سچی توبہ کی توفیق دے دے اے اللہ سچی توبہ کی توفیق دے دے عطا حبیب اللہ توبہ کرنے والا بھی اللہ کا حبیب ہوتا ہے سچی توبہ کی توفیق دے دے دکھاوے سے حب جہاں سے بچا اے اللہ اخلاص عطا فرما شرف قبول عطا فرما میرے پیارے شیخ حضرت شاہ محمد صاحب کا تمہاری کی زندگی برکت عطا فرما ان کو ساؤتھ افریقہ میں خوب آپ کام لے رہے ہیں کروڑوں جانے عطا فرما ان کی زندگی برکت عطا فرما اور یہ اللہ جتنے علماء ہیں تبلیغی مراکز تبلیغی جماعتیں جو کام کر رہی ہیں سب کی فرشتوں سے مدد فرما اے اللہ مساجد مدارس کی حفاظت فرما حافظ کرام کرام کی حفاظ فرما ہم سب کو اللہ والا بنا دے آراضی ہو جائیے تقوا کی دولت عطا فرما دے اور جس اللہ والے سے ہمارا دل ملتا ہو اہل حق کا ہو اے اللہ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کروانے کی توفیق دے دیجیے اور آپ راضی ہو جائیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اس مجلس کو قبول فرما لے خاتمہ ایمان پہ فرما دے ہمیں ہمت اور صحت و توانائی اور طاقت عطا فرما گھڑی گھڑی کی خیر عطا فرما جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما اے اللہ اس بیانوں کو قبول فرما لے صلی اللہ علیہ نبیر آمین یار کانفرنس کال پہ سنتے ہیں حیدرآباد میں نوشیر و فیروز ڈیرا غازی خان میں بھی بیان سنا جا رہے ہیں الحمد للہ ہوں